جناب سعید بن عبد الرحمن بن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ ماروں سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو ستائیس